مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناتے پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناتے پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں سد سے یا رسول اللہ میں سد سے یا ابھی بنلا میں سد سے یا رسول اللہ میں سد سے یا ابھی حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم گئے ان کی ناتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ دھوم ان کی نعت خانی کی مچاتے جائیں گے دھوم ان کی نعت خانی بچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نام سکتی نہیں خانی موت بھی غم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے ہاں میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ بہرے بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا بہرے بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا عمر برناتے ناتے سنیں گے اور سنا جائیں گے عمر بھر ناتے سنیں گے اور سناتے گے نات خانی کا نس نس میں ایسا چھا گیا نات خانی کا نشہ نس نس میں ایسا چھا گیا قبر میں بھی عبید ہم مصطفیٰ کے گائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صد سے میں صدقے سے یا حبیب اللہ میں صدقے سے میں صدقے یا عبیب اللہ تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی اے رضا خود خود مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا عبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ یا عبیب اللہ میں صدقے میں صدے میں صدقے یا رسول اللہ ہاں کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو سنا خان مصطفیٰ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناطے پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا ابھی اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے بھی